ہمیں اسماعیل نے خالد حزہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے ابو قلابہ نے ابو ملیح سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت نبائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی خالد نے نے کہا میں ابو ملیح سے ملاقات کی تو میں نے ان سے سوال کیا اس پر انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حشیم کے حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا اور اللہ کو یاد کرنے کے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھہتر